وقالوا كونوا هودا نصارى تهتدوا قل بل ملة حنيفا وما كان من المشركين اور انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ابراہیم کی ملت کو اپنا لیا ہے جنہوں نے تمام ادیان باطلا کو چھوڑ کر دین توحید کو قبول کر لیا تھا اور جو مشرک نہیں تھے محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن سوریہ جو کانا تھا یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگ صحیح دین پر ہیں اس لیے اے محمد تم ہماری اتباع کرو اور نصارہ نے بھی ایسی ہی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سب سے کہیں کہ ہم تو ابراہیم کے دین کی اتباع کریں گے جنہوں نے تمام ادیان باطلا سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے دین حنیف یعنی دین اسلام پر چلنے کا اعلان کیا تھا اور جو مشرق نہیں تھے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہود و نصارہ شرک میں مبتلا ہو گئے لہٰذا راہ ہدایت سے وہ ہزاروں میل دور ہیں